اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه اسوار والافئدہ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل بنائے قلیلم ما تشکرون تم بہت کم ہی شکر کرتے ہو وہو اللذی دراکم فی الارض و الیہی تحسرون اور وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور تم اسی کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے وہو اللذی یحیی و یمیت وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے وَلَهُ اختلاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اس کے لیے ہے دن اور رات کا مختلف ہونا افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے بل قالو مثل ما قال الاولون بلکہ انہوں نے ایسے ہی کہا جیسے پہلوں نے کہا تھا قالو انہوں نے کہا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے انا لمبعثون کیا ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل یقینا ہم بھی اور ہمارے آبا بھی اس سے قبل اس کا وعدہ دیے گئے ان الاولین یہ تو صرف پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون کہہ دیجئے کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے اگر تم جانتے ہو سیقولون للہ وہ عن قریب کہیں گے کہ اللہ کے لیے قل کہہ دیجئے افلا تذکرون تو کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے قل رب السماوات السبع العرش العظیم کہہ دیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے للہ عن قریب وہ کہیں گے کہ یہ بھی اللہ کے لیے ہیں قل افلا تتقون تو کہہ دیجئے کیا تم ڈرتے نہیں قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون کہہ دیجئے کہ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہت اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم جانتے ہو سیقولون للہ عن قریب وہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے قل کہہ دیجئے فانا تسحرون تو تم کہاں مسحور ہوتے ہو یا تم کہاں جادو کیے جاتے ہو بل عطینا بالحق بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں وہ ان حملہ کادبون اور یقیناً یہ جھوٹ بولنے والے ہیں متخد اللہ من ولد وما كان معه من الہ اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی ایک الہ ہے اذا لذهب كل الہ بما خلق اگر ایسا ہوتا تو ضرور ہر معبود جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا اسے لے کر چل دیتا چلا جاتا ولا بعض بعض بعض اور پر چڑھائی کر دیتا سبحان اللہ عما یصفون اللہ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں عالم العالم الغیبی وہ وہ جاننے والا ہے غیب کو اور حاضر کو فتح عما یشریکون سو وہ بلند ہے اس سے جو یہ شریک بناتے ہیں کل کہہ دیجئے ربی اے میرے رب امتر امتر ینی ما یعدون کہ کبھی تو مجھے ضرور وہ دکھا ہی دے جس کا یہ لوگ وعدہ دیے جاتے ہیں اور ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین تو اے میرے رب تو اس وقت مجھے ظالم قوم میں نہ کرنا یعنی اگر میرے ہوتے ہوئے ہی عذاب نازر ہو جائے تو ظالموں کے ساتھ مجھے شامل نہ کرنا وہ انا نوریا کا ماں ناید اور یقیناً ہم جس چیز کا ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں وہ یعنی عذاب تجھے دکھانے پر البتہ قدرت رکھنے والے ہیں ادفع بلتی ہی احسن السیئہ اچھے انداز سے اچھے طریقے سے برائی کو ہٹا اعلم بما یصفون ہم بخوبی جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں وقل اور کہ اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہم من ہمزات الشیاطین شیطانوں کے وسوسوں سے اکساہٹ سے واعوذ بک ان یحضرون اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں میرے پاس شیطان آ جائیں حتیٰ اذا جا احدہم الموت حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے قالا تو وہ کہتا ہے رب ارجعون اے میرے رب مجھے واپس بھیجو لوٹا دیجئے لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو شاید کہ میں کچھ نیک عمل کر لوں اس دنیا میں جا کر جسے میں چھوڑ آیا ہوں کل ہرگز نہیں انہا کلیمت ہوا قائلہا یقیناً یہ ایک ایسا کلمہ ہے ایسی بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَتُونَ اور ان کے پیچھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے ایک پردہ ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ تو جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی نصب کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون تو جس کے وزن کی گئی چیزیں یعنی جس کے اعمال بھاری ہو گئے تو وہ لوگ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں ومن خفت موازینه فاولئک الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون اور جس کی وزن کی گئی چیزیں یعنی اعمال ہلکے ہو گئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تلفح وجوہہم النار ان کے چہروں پر آگ لپٹ رہی ہوگی یا جھلسا دے گی وہم فیہا کالحون اور وہ اس میں تیوری چڑھانے والے ہوں گے الم تکن آیاتی تلا علیکم فکن تم بیہا کیا ایسا نہیں تھا کہ میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھیں تو تم اس کو انہیں جٹلایا کرتے تھے قالو ربنا غلبت علینا شقواتونا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی وکنہ قومن والین اور ہم گمراہ قوم تھے ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے قالق صوفی ہا ولا تکلمون کہا وہ کہے گا کہ اس میں دفع ہو جاؤ اور مجھ سے کلام نہ کرو انہو کان فریق من عبادی یقولون بے شک حقیقت یہ ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہا کرتا تھا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور یقیناً تو رحم کرنے والوں میں سے بہترین ہے فتح پس تم نے انہیں مذاق بنا لیا انسو کم ذکری حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں ہماری یاد سے غافل کر دیا بھلا دیا وہ کن تم من اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے انی جزیتہم اليوم بما صبروا آج کے دن میں نے انہیں ان کے صبر کرنے کی وجہ سے جزا دی ہے انہم هم الفائزون کہ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں قال كم لبثتم في الارض عدد سنین وہ کہے گا کہ تم زمین میں کتنے سال ٹھہرے ہو قالوا لبثنا يوما او بعد يوم فاسال العادین وہ کہیں گے کہ ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تو تو پوچھ شمار کرنے والوں سے قال کہا البثتم الا قلیلا تم بہت تھوڑا ہی رہے ہو لو انکم کنتم تعلمون اگر تم جان لیتے افحسبتم انما خلقناکم عبثا کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے یقیناً تمہیں عبث فضول پیدا کیا ہے وانکم الینا لا ترجعون اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے فتعال اللہ الملک الحق تو اللہ بڑا بلند ہے جو کہ برحق بادشاہ ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے رب العرش الکریم وہ عزت والے عرش کا رب ہے وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارے گا کہ جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ف ان نما حساب اندو ربی ہی تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہے اندر کا فرون یقیناً کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے وہ کل اور کہہ رب فر اے میرے رب بخش دے و رحم اور رحم کر وہ انتخیر و رحمین اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے صورتل انزلناها وفرضناها یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کیا ہے وہ انضل نافی آیا تن بیہ اور ہم نے اس میں واضح نشانیاں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی احکامات نازل کیے ہیں سارے فرض اور لادے میں لیکن اس صورت میں چونکہ آغاز کے اندر ہی حدود کا ذکر ہو رہا ہے زنا کی حد اور اسی طرح قذف تہمت کی حد اور اسی طرح لعان تو یہ ایک اہم اہم معاملات ہے اس لیے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا کہ انزل نہا و فروغ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے اندر جو اسلام ہے یہ اس کی ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹتی جائے گی تو سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی حدود اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سب سے آخر میں جو اسلام کی کڑی ٹوٹے گی وہ ہے نماز سب سے پہلے لوگ اللہ کے حکم کو چھوڑیں گے اور پھر معاملہ یہ بنے گا کہ جب ایک کڑا اسلام کا ٹوٹے گا ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کو جوڑیں گے نہیں بلکہ اس کے جو بعد والی کڑی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے وہ بھی ٹوٹے گی تو پھر دوسری کے تیسری کے ساتھ چمٹ جائیں گے تو یہ اس میں چونکہ حدود ہیں اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فروغ رہے انزل نہا و فرب نہا ازانیت و زانی زنا کرنے والی عورت زنا کرنے والا مرد فجردو کل واحد منہما مئت جلدتن ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو ولا تأخذکم بہما رعفت فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں ان کے بارے میں کوئی نرمی نہ چھوے یعنی انہیں سزا دینے میں تمہارے دل کے اندر کسی قسم کی نرمی نہیں آنی چاہیے اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مؤمنوں کا ایک گروہ ان کو سزا دیتے وقت حاضر ہو یہ غیر شادی شدہ زانی کی سزا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تقریب و عامن ایک سال کے لیے جلا وطنی بھی سو کوڑے بھی اور ایک سال کے لیے جلا وطنی بھی یہ سزا ہے اور جو شادی شدہ کے لیے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آیت نازر کی تھی الشیخ و شیخا تو ازا زانا منہ فرج منہ موہ ہما البتاتا اللہ کہ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت ان دونوں کو رجم کر دو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت والی سزا ہے تو اس کی کراط اور تلاوت وہ منسوخ ہو گئی لیکن حکم اس کا ابھی باقی ہے کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت باقی ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا ہے جیسے کہ آپ نے پڑھی وہ وصیت والی آیت کہ جو آدمی بھی فوت ہو جائے اپنے والدین کے لیے وصیت کرے قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے اگر اس کا مال ہے تو تو یہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں وصیت والی آیت باقی ہے لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ والدین قریبی رشتہ داروں کے لیے جو وصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ والدین کے لیے اتنا حصہ ہے قریبی رشتہ داروں کے لیے اولاد کے لیے بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے بہن بھائیوں کے لیے وہ سارے حصے اللہ نے بیان کر دیے اب وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی وصیت کرنا اب بھی باقی ہے لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں ہاں جو بندے وارث نہیں بن رہے ان کے لیے وصیت کرنا جائز ہے تو اس کی تلاوت باقی لیکن حکم نہیں ہے اب یہ آیت ایسی ہے کہ اس کی تلاوت باقی نہیں رہی لیکن حکم اس کا باقی ہے اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو جن کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور حکم بھی منسوخ ہو گیا الا زانیتا او مشرے کا تن زان کہ مشرقن زانی مرد اس کے ساتھ زانیہ عورت ہی نکاح کرتی ہے یا مشرقہ عورت اور جو زانیہ عورت ہے اس کے ساتھ زانی مرد یا مشرق مرد ہی نکاح کیا کرتا ہے عام طور پر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے لیکن وفر مدال کا یہ حرام کر دیا گیا ہے یعنی اہل ایمان یہ کام نہیں کریں گے کہ زانی مرد کا زانی عورت کے ساتھ نکاح کر دیں ایسا کام ہرگز نہیں کریں گے نکاح کے لیے شرط ہے کہ عورت اور مرد دونوں فریقین مومن ہوں موحد ہوں اور دونوں محسن ہوں پاک دامن ہوں ان میں سے ایک اگر زانی ہے پھر بھی نکاح نہیں دونوں زانی ہے پھر بھی نکاح نہیں ایک مومن ہے ایک مشرق ہے پھر بھی نکاح نہیں دونوں مشرق ہیں کافر ہیں پھر بھی نکاح نہیں شرعی طور پر تو زانی جب تک توبہ نہیں کر لیتا زنا سے زانیہ عورت جب تک توبہ نہیں کر لیتی زنا سے اس وقت تک اس کا نکاح نہیں ہو سکتا شریعت اسلامیہ میں منع وہ توبہ طائب ہو جائیں اپنے اس کام سے بعد آ جائیں پھر ان کا نکاح کیا جائے گا عام طور پہ معاشرے میں یہ کام ہوتا ہے کہ زانی زانیہ کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے حرم ذالک علی المؤمنین مومنوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے اچھا۔ اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر وہ چار گواہ نہیں لے کے آتے فجلی ثمانین نہ جلدا تن تو انہیں اسی کوڑے مارو ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو وہ اولا فاسقون اور یہی لوگ گناہ گار ہیں نافرمان ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی غفور رحیم تو یقینا اللہ تعالی بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے آپ کے سوا اور کوئی گواہی نہیں ہوتی اور کوئی گواہ نہیں ہوتے فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ انہو لمن الصادقین ہر ایک مرد چار قسمیں اٹھائے اللہ کی کہ یقیناً وہ سچوں میں سے ہے والخامسہ اور پانچویں اللعنت اللہ علیہ انکان من القاذبین اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ اور اس عورت سے عذاب ہٹا دیا جائے گا انتشہدہ اربع شہادات باللہ کہ وہ بھی چار قسمیں اٹھائے گواہیاں دے اللہ کی قسم اٹھا کے کہ انہو لمن القادبین کہ یہ مرد جھوٹا جھوٹوں میں سے ہے والخامسہ تا اور پانچویں قسم اٹھائے ان غضب اللہ علیہا کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہو ان کا من الصادقین اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے یہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ دیکھ لیتا ہے اس کو کسی غیر مرد سے زنا کرتے ہوئے اب اور کوئی گواہ موجود نہیں ہے گواہ اور کوئی نہیں صرف اسی نے خامد نہیں دیکھا ہے اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ زنا کرتے ہوئے تو اب اس کا کیا حل ہے اس کا حل ہے یہ لعان اس کو بولتے ہیں کہ پانچ قسمیں اٹھائے چار قسمیں مرد اٹھا کے کہے کہ میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں سچا ہوں اور پانچویں قسم اٹھائے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کا مجھ پر غضب ہو اللہ کی لانت ہو تو اگر یہ چار قسمیں اٹھاتا ہے اور پانچویں اس طرح کل پانچ قسمیں اٹھا کے گواہی دے دیتا ہے تو پھر اس کی گواہی مرتبر ہوگی عورت کو سزا دی جائے گی زنا کی رجم کر دیا جائے گا لیکن اگر عورت کہتی ہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے مجھ پر غلط الزام لگایا پھر عورت بھی قسمیں اٹھائے گی اسی طرح پانچ قسمیں اٹھائے چار قسمیں یہ اٹھائے کہ میں سچی ہوں یہ جھوٹا ہے اور پانچویں قسم یہ اٹھائے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں اور یہ بندہ سچ بول رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب اور لانت ہو یہ پانچویں قسم اٹھا کے تو وہ لعان کرے گی اب جب دونوں لعان کر لیں گے تو دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا اب یہ دونوں کبھی بھی کسی بھی صورت اکٹھے نہیں ہو سکتے پہلے تو تین اگر طلاقیں ہو جائیں وقفے وقفے کے ساتھ پھر عورت کسی اور آدمی سے نکاح کر لے وہ جو اس کا نیا خامد ہے وہ مثلا فوت ہو جائے تو یہ دوبارہ پھر سابقہ پہلے خامد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے تو لیکن جس کے ساتھ لیان ہو جائے یہ کبھی بھی دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے جو ہوا ہے وہ توبہ کرنے نہیں حد لگے گی حد تو لگ گئی تو مت لگانے والے پر لیکن اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی ہاں کوڑے لگیں گے اور اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے جھوٹے آدمی کی گواہی نہیں ہے تو اگر یعنی کہ یہ توبہ طائب ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے سے جھوٹ بہتان بازی سے اپنی اصلاح کر لے تو پھر کوئی بات نہیں پھر اس کی گواہی دوبارہ سے معتبر ہو جائے گی پاکستان میں کوڑے کون مارے ہیں ہاں جی فکا حنفی کو پاکستان سے آپ نکال دیں گے تو تب کوڑے لگیں گے وغیرہ نہیں لگیں گے کیونکہ پاکستان کا قانون ہے فقہ حنفی اور فکا حنفی میں کوئی بھی حد نہیں ہے جو ہاں جی تو اس مجرم کا جس نے یہ جرم کیا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ پیور نہیں ہے جو پیور قسم کی فکان فی ہے جس طرح کے دیوبندیوں نے اپنائی ہوئی ہے تو اس میں تو کسی بھی جرم کی کوئی حد نہیں ہے سعودیہ میں تو ہے نا کوڑا اب ان کا جو اپنا اہل سنت جماعت جو کہتے ہیں وہ سنی ہے ہم مشرکین ہیں تو ان کا کسی کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں کر دیا کیا ہاں جی اصلی بات خالی نکاح کہنا کسی کا نہیں ہے سمجھ لگ گیا پر تو بلانے میں یہ کہہ رہا ہوں جی ہم کہتے ہیں مشرکین ہیں باقی لوگ کہتے ہیں نا ان کا نکاح جو ہے شادی ہم دیوبندی عورت سے کر لیتے ہیں یا بریلوی عورت سے کر لیتے ہیں اہل حدیث کر لیتا ہے پھر آیا وہ نکاح ہے کہ نہیں اگر وہ دیوبندی ہاں کافر یا مشرق ہے اچھا۔ تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں کافر مشرق کوئی بھی ہو چاہے اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو اگر اس کے اندر کفر شرک پایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہے تو ہن لمبا کام ہو گیا تو توبہ تو کی ہوئی ہے دسو جی دسو موٹی جی گل ہے ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਫਿਰਕ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ میں میں نے جو بات کہی ہے کہ اگر وہ کافر یا مشرق ہیں کوئی بھی ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں شرک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ نہیں اگر وہ کافر یا مشرق ہیں تو نکاح نہیں ہے ایک ہے کفر یا شرک والا کام کرنا ایک ہے کسی کا کافر یا مشرق ہونا ان دونوں کے اندر فرق ہے اب معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا وہ واپس آئے ابن ماجہ کی حدیث انہوں نے آتے نبی علیہ السلام کو سجدہ کر دیا پوچھا یہ کیا کہا جی وہ اپنے مرزبان کو سجدہ کرتے تھے میں نے کہا آپ زیادہ اقدار ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے نبی علیہ نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو مشرق ہو گیا ہے کام اس نے غلط کیا ہے لیکن چونکہ سمجھ نہیں ہے اسے سمجھایا کہ یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے اگر میں نے کسی انسان کو انسان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دینا ہوتا تو عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے تو شرک جو ہے اور اسی طرح جو کفر ہے یہ اگر جہالت کی وجہ سے کوئی کرتا ہے یا اجتہادی غلطی کی وجہ سے کوئی کرتا ہے یا پھر کسی کے خوف و اقرا کی وجہ سے کرتا ہے تو ان بنا پر یہ کفری کام کرنے والا بندہ وہ کافر نہیں ہوتا کام اس کا کفری ہے ہم اسے کہیں گے کہ یہ کفر کر رہا ہے شرک کر رہا ہے لیکن اس کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ عائد نہیں کریں گے اب دیکھیں جتنے بھی یہ لوگ ہیں ہم بلکہ ہمارے جو مناظرین ہیں وہ بھی دعویٰ دائر کرتے ہیں عقائد علماء دیوبند کفریہ شرکیہ ہیں یہ نہیں کہتے کہ علماء دیوبند کافر مشرق ہیں یہ نہیں کہتے یہ کہتے کہ ان کے عقائد کفر یا شرکیاں ہیں کیوں کسی ایک آدمی پر کافر یا مشرق کا جو حکم لگانا ہے نا یہ کئی ایک چیزوں کا محتاج ہے کئی پروسیس ہیں جس سے گزرنا پڑتا ہے پھر اس کے اوپر حکم لگتا ہے کفر یا شرک کا اچھا جی ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بدتی ہیں ان کی عقائد و اعمال کفر یا شرکی ہیں ہاں نومینیٹ کر کے اس کو ہم دائرہ اسلام سے کسی ایک بندے کو خارج قرار دیں یہ نہیں اہل تشریح کو کہہ سکتے ہیں اہل تشریح کے اوپر تو اتفاق ہے امت کا کہ وہ کافر ہے متقدمین نے بھی ان کی بدت کو بدت قبرا میں شمار کیا بدت قبرا وہ بدت ہوتی ہے جو مخرج انل ملا ایسی بدت جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے بدتیں کئی طرح کی ہیں نا بدت ایک چھوٹی سی بدت ہوتی ہے ہوتی وہ بھی حرام اور ناجائز ہے لیکن وہ بندے کو اسلام سے خارج نہیں کرتی بندہ رہتا مسلمان ہی ہے بدت کرنے کے باوجود لیکن کوئی بدت ایسی ہوتی ہے جو بدت کبرا ہے وہ بدت کرنے والا بندہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے کافر اور مرتد ہو جاتا ہے شرکیہ جملہ لکھا ہوا اس نے چلو جی ولولا فضل اللہ علیکم وان اللہ تواب حکیم اور اللہ تعالیٰ کا اگر فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یقینا اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا اور کمال حکمت والا ہے یعنی کہ اللہ کا فضل اور رحمت اگر نہ ہوتی تو دنیا میں ہی لوگوں کو سزا مل جاتی جھوٹ بولنے والوں کو جھوٹوں کو یہ لیان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ لیان کرتے ہیں دونوں تو دونوں اپنی اپنی جگہ پر سچے ہو جاتے ہیں اب عورت اگر لیان کر دیتی ہے قسمیں اٹھا لیتی ہے تو پھر عورت پر حد نہیں لگے گی مرد نے لیان کیا قسمیں اٹھائی عورت نے نہیں اٹھائی عورت کو رجم کر دیا جائے گا زنا کی سزا کے طور پر اور اگر عورت بھی قسمیں اٹھا لیتی ہے پھر اس کو بھی رجم نہیں کیا جائے گا اب ظاہری بات ہے دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے دونوں سچے نہیں لیکن اللہ کا فضل اور رحمت ہے تو کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے عیب اور ان کے جو ہیں گناہ ان پر پردہ ڈالتا ہے چھپا لیتا ہے انہیں اور اگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتی تو دنیا میں سب کے سامنے ظاہر ہو جاتا اچھا کسی کا عیب دیکھ کے آگے بتانا ٹھیک ہے آگے بتانا ٹھیک نہیں ہے اس کی اصلاح کرنا چاہیے ہاں کسی ایسے بندے کو بتانا جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو وہ ٹھیک ہے